پر سب سے پہلے جب بت پرستی شروع ہوئی اور لوگ شیطانی راہوں پر لگنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے العظم رسولوں کے سلسلے کو نو علیہ السلام سے شروع کیا انہوں نے آ کر لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے عذابوں ڈرایا اور اللہ کی سزاؤں سے انہیں آگاہ کیا لیکن وہ اپنے ناپا کرتوتوں سے باز نہ آئے غیر اللہ کی عبادت نہ چھوڑی بلکہ نو علیہ السلام کو جھوٹا کہا ان کے دشمن بن گئے اور ایزا رسانی کے در پہ ہو گئے نو علیہ السلام کو جھٹلانا گویا تمام پیغمبروں سے انکار کرنا تھا اس لیے آیت میں فرمایا گیا کہ قوم نوح نے نبیوں کو جھٹلایا نو علیہ السلام نے پہلے تو انہیں اللہ تعالیٰ کا خوف رکھنے کی نصیحت کی کہ تم جو غیر اللہ کی عبادت کرتے ہو تمہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب کا ڈر نہیں جس طرح توحید کی تعلیم کے بعد اپنی رسالت کی تلقین کی اور فرمایا کہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں اور ہوں بھی امانت دار اللہ کا پیغام ہو بہو وہی ہے جو تمہیں سنا رہا ہوں بس تمہیں اپنے دلوں کو اللہ کے خوف سے پر رکھنا چاہیے اور میری تمام باتوں کو بلا چوں و چرا مان لینا چاہیے اور سنو میں تم سے اس تبلیغ رسالت پر کوئی اجرت نہیں مانگتا میرا مقصد اس سے صرف یہی ہے کہ میرے رب اللہ تعالیٰ مجھے اس کا بدلہ اور ثواب خود عطا فرمائیں گے بس تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میرا کہا مانو میری سچائی میری خیر خواہی تم پر خوب روشن ہے ساتھ ہی میری دیانت داری اور بھی تم پر واضح ہے